حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اونچی آواز سے آمین کہی اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو دائیں بائیں جانب سلام پھیرا حتیٰ کہ میں نے آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھی سننے ابو دابود حدیث نمبر 933